حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزع نقی کو بطور چراگاہ محفوظ کیا ہوا تھا اور فرمایا حما صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چوراسی